بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان سسٹمس پروگرامنگ کے تھرٹی فسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکشن کی تھی پارٹیشننگ کے بارے میں ہم نے پارٹیشن ٹیبلز کی کس طرح سے چین بنتی ہے فار ایکسٹینڈیڈ پارٹیشنز وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک جو لاجیکل ڈرائیو بنتی ہے اس لاجیکل ڈرائیو کے اندر جو فرسٹ بلاک یوز کیا جاتا ہے اس بلاک کو بوٹ بلاک کہتے ہیں اس سے پہلے کچھ مے بی ہڈن بلاکس ہو سکتے ہیں لیکن جو فرسٹ بلاک ہے that is called the boot block in case of floppy disk boot block first physical block and the boot block are the same blocks لیکن in case of hard disk logical drive کے کیس کے اندر جو بوٹ بلاک ہے وہ ڈفرینٹ بلاک ہوتا ہے اور جو پارٹیشن بلاک ہے وہ ڈفرینٹ بلاک ہوتا ہے partition block is the first physical block within the partition and the board block is the first logical block within the partition اور یہ دونوں ڈفرینٹ بلاکس ہوتے ہیں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ دونوں کے جو سی ایچ ایس ایڈریس ہے اس کے ہیڈ نمبر کے اندر ون کا ڈفرینس ہوتا ہے سے اگر پارٹیشن بلاک کا جو ہیڈ نمبر ہے وہ زیرو ہے تو بوڈ بلاک کا بھی وہی ایڈریس ہوگا لیکن اس ہیڈ نمبر کے اندر زیرو کی بجائے ون ہوگا پھر مور اوور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو فائل سسٹم ہے اس کی کیا اناٹمی ہوتی ہے جو ایک لاجیکل ڈرائیو ہے اس کے اندر فرسٹ بلاک بوٹ بلاک ہے اس کے بعد مے بی فیٹ کی کاپیز پڑی ہوں گی اور اس کے بعد پاسبلی روٹ ڈرائیو کی انٹریز پڑی ہوں گی یہ سارا ڈیٹا سسٹم ڈیٹا کہلاتا ہے اس کے بعد سارا یوزر ڈیٹا اسٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد جتنے بھی بلاکس ہیں وہ کلسٹرز کے اندر ڈیوائڈیڈ ہیں اور اس ڈیٹا کو اس ان بلاکس کو یوز کیا جاتا ہے یوزر کا ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے مور اوور ہم نے پھر بوٹ بلاک کے بارے میں ڈسکشن اسٹارٹ کی تھی ہم نے کہا تھا بوٹ بلاک کے اندر کچھ پورشن ایسا ہے جو کہ کچھ ڈیٹا ہولڈ کرتا ہے اور کچھ پورشن ایسا ہے جو کہ کوڈ ہے یہ کوڈ بوٹنگ ٹائم کے پہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے جب سسٹم بوٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے تب یہ کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگی اور اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ اس لاجیکل ڈرائیو کے بارے میں بڑی وائٹل انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے اس انفارمیشن کو یوز کیا جائے گا جو آپ کا فائل سسٹم ہے اس کے ویریئس پیرامیٹرز کیلکولیٹ کرنے کے لیے اب آپ کو ایک نیکسٹ سلائیڈ دکھائی جاتی ہے جس کے اندر ہم نے آلریڈی فائل سسٹم کی اناٹمی ڈسکس کی تھی اس سلائیڈ کی مدد سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن بوٹ بلاک کے اندر پڑی ہوئی ہے یہ اتنی وائٹل کیوں ہے اور اس طرح اس کی مدد سے آپ کس طرح سے ویریئس ڈرائیو کے پیرامیٹرس کیلکولیٹ کرتے ہیں آئیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لاجیکل ڈرائیو ہے اس لاجیکل ڈرائیو کے اندر جو اسٹارٹنگ بلاکس ہیں یہ اسٹارٹنگ بلاکس کچھ ریزروڈ بلاکس ہیں ان میں سے ایٹ لیسٹ ون بلاک جو ہے اس کا ریزرو ہونا ضروری ہے یہ فرسٹ بلاک جو ہوگا یہ بوٹ بلاک ہوگا سرٹن سچویشنس کے اندر پاسبل ہے کہ نمبر آف بلاکس ریزرو کرنے پڑیں سرٹن سچویشنس کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ صرف ایک بوٹ بلاک سے کام نہیں چلایا جا سکتا آپ کو number of boot blocks required ہو سکتے ہیں کیونکہ جو کوڈ آپ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں بوٹ ٹائم پہ اس کا سائز زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ ریزرو بلاکس ختم ہوتے ہیں وہاں سے فیٹ سٹارٹ ہوتی ہے یہ فائل ایلوکیشن ٹیبل کی فرسٹ کاپی ہے جو بوٹ بلاک کے اندر انفارمیشن پڑی ہوئی ہے جس طرح سے ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا اس کے اندر یہ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے کہ فیٹ ڈسک کے اوپر کتنے بلاکس آکوپائی کر رہے ہیں یعنی کہ فیٹ کی ایک کاپی کتنے بلاکس آکوپائی کر رہی ہے اور اسی انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں کاپیز ٹوٹلی کتنے بلاکس آکوپائی کریں گی شروع میں ہمیں ریزرو بلاکس بھی پتہ لگ گئے ہیں جو بوٹ سیکٹر کے اندر انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اسے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کتنے ریزرو بلاکس ہیں کتنے فرسٹ کاپی نے بلاکس آکوپائی کیے ہوئے ہیں اتنے ہی بلاکس دوسری کاپی نے آکوپائی کیے ہوئے ہیں ادھر آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جو روٹ ڈائریکٹری ہے وہ کس بلاک سے اسٹارٹ ہو رہی ہے روٹ ڈائریکٹری کی انٹریز کس بلاک نمبر سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں مور اوور جو روٹ ڈائریکٹری کا سائز ہے وہ بھی وہاں پہ گیون ہے یا پھر ان ادر ورڈز ادھر ایگزیکٹلی سائز نہیں گیون ادھر number of root directory entries given ہے اس کی مدد سے ہمیں اگر ایک انٹری کا سائز پتہ ہے تو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ روٹ ڈائریکٹری ٹوٹلی کتنے بلاکس آکوپائی کر رہی ہے اگر روٹ ڈائریکٹری جتنے بلاکس آکوپائی کر رہی ہے یہ بھی آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یوزر ڈیٹا کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے یوزر ڈیٹا آپ کو بتایا تھا کہ کے اندر ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں جو فرسٹ کلسٹر ہے جس طرح کہ اس کی انڈیکس 2 ہوتی ہے 0 اور 1 کلسٹرز ایگزٹ نہیں کرتے کلسٹر 2 کا جو سیکٹر نمبر ہے جو اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر ہے وہ کیا ہے اور اگر کلسٹر کا سائز آپ کو پتا ہے کہ ایک کلسٹر کے اندر کتنے بلاکس ہیں تو اسی طرح سے نیکسٹ کلسٹر کا اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر بھی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس سے نیکسٹ کلسٹر کا اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر بھی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے اینڈ سو آن اس طرح سے اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے آپ ایگزیکٹلی exactly یہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ڈسک کی فائل ایلوکیشن ٹیبل کہاں پہ سچویٹڈ ہے اس کی روٹ ڈائریکٹری کہاں پہ سچویٹڈ ہے اور اس کا یوزر ڈیٹا کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی کلسٹر نمبر ہے تو اس کلسٹر نمبر کو آپ سیکٹر نمبر میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں آگے چل کے ہم ان ڈیٹیل دیکھیں گے کہ کلسٹر نمبر کو سیکٹر نمبر میں کیسے کنورٹ کیا جاتا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بوٹ بوٹ سیکٹر کے کے اندر اندر یا بلاک کیا کانٹینٹس ہیں جو بوٹ بلاک کے کانٹینٹس ہیں اس کے اندر جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کچھ کوڈ ہوتی ہے اور کچھ ڈیٹا ہوتا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ ڈیٹا کہاں پہ سچویٹیڈ ہے اور کوڈ کہاں پہ سچویٹیڈ ہے عام طور پہ بوٹ بلاک کی جو فرسٹ تھری بائٹس ہیں وہاں پہ ایک جمپ انسٹرکشن پڑی ہوتی ہے یہ جمپ انسٹرکشن کہاں پہ جمپ کر رہی ہوتی ہے کوڈ پارٹ پہ جمپ کر رہی ہوتی ہے اور اس جمپ انسٹرکشن اور کوڈ پارٹ کے بیچ میں ڈیٹا پڑا ہوتا ہے آپ اس چیز کو مزید بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں سلائڈ کی مدد سے اس سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کوڈ پارٹ ہے فرسٹ جو انسٹرکشن ہے یہ کوڈ پارٹ پہ جمپ کر رہی ہے اور اس جمپ کی انسٹرکشن اور کوڈ پارٹ کے بیچ میں کچھ ڈیٹا پڑا ہوا ہے یہ ڈیٹا کیا ہے فرسٹلی فائیو بائٹس ہوتے ہیں آپریٹنگ سسٹم نیم کے لیے for example M S DOS ہو سکتا ہے یہ یا ایم ایس ون ہو سکتا ہے جسے یہ پتا چلتا ہے کہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کا یہ بوٹ بلاک ہے یا ڈاس کا یہ بوٹ بلاک ہے اور اس آپریٹنگ سسٹم نیم کے بعد پھر بایوس پیرامیٹر بلاک پڑا ہوتا ہے بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوتی ہے یہ جیسے کہ ہم لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کے اندر ویریس انفارمیشن پڑی ہوئی ہے سچ ایز کہ فیٹ کتنے بلاکس آکوپائی کر رہا ہے روٹ ڈائریکٹری کے اندر کتنی انٹریز ہیں ایک کلسٹر کے اندر کتنے بلاکس ہیں وغیرہ وغیرہ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بایوس پیرامیٹر بلاک کو آپ کس طرح سے ایکسس کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو بوٹ بلاک ہے اس کے اس کی جو سب سے پہلی انسٹرکشن پڑی ہوئی ہے وہ ایک جمپ کی انسٹرکشن پڑی ہوئی ہے عام طور پہ اس طرح کی جمپ کی انسٹرکشن تھری بائٹس آکوپائی کرتی ہے پھر اس جمپ کی انسٹرکشن کے بعد آپریٹنگ سسٹم کا نیم ہے آپریٹنگ سسٹم کا نیم جو ہے یہ ایٹ کر رہا ہے ایٹ پلس تھری یہ بنتا ہے الیون اور الیون ڈیسیمل میں بی ہیگز بنتا ہے اس لحاظ سے بایوس پیرامیٹر بلاک سٹارٹ ہو رہا ہے بی ایکس ہیڈریس سے یعنی کہ بوٹ سیکٹر کے اندر بی آف سیٹ سے بایوس پیرامیٹر بلاک اسٹارٹ ہو رہا ہے اور اس بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر انفارمیشن پڑی ہوئی ہے کنسرننگ دا لاجیکل ڈرائیو اب ہم اسی طرح سے ایک بوٹ بلاک کا ڈمپ لیتے ہیں اور اس ڈمپ کے تھرو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بوٹ بلاک کے اندر کیا کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے فرسٹلی بوٹ بلاک کو ریڈ کرنے کے لیے سرٹن فنکشنز اویلیبل ہیں جن فنکشنز کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے ان فنکشنز کی مدد سے آپ ایک لاجیکل بلاک کو ریڈ کریں گے جو فرسٹ لاجیکل بلاک ہوتا ہے وہ بوٹ بلاک ہوتا ہے یعنی کہ اس کی ایل ایس این زیرو ہے تو ایل ایس این زیرو کو آپ ریڈ کریں گے اس کو ریڈ کرنے کے بعد آپ نے کسی فائل کے اندر اسٹور کر لیا پھر فائل کا آپ نے ڈمپ لیا ہم نے بھی اسی طرح کیا بوٹ بلاک کا ڈمپ لیا اور ڈمپ لینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں فار اے پرٹیکولر ڈرائیو ہمیں کیا انفارمیشن ملی جو ابھی ہم آپ کو ڈمپ دکھانے لگے ہیں یہ ڈمپ لیا گیا ہے for a FAT twelve bit system اس سسٹم کے اندر ٹویلو بٹ فیٹ انسٹال ہوئی ہوئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس بوٹ بلاک کے اندر ہمیں کس طرح کی انفارمیشن حاصل ہوتی ہے آئیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ڈمپ نظر آ رہا ہے آف بوٹ بلاک اس کے اندر جو اسٹارٹنگ فیو بائٹس ہیں یہ ڈیٹا بائٹس ہیں اور اس کے بعد پھر کوڈ اسٹارٹ ہو جاتی ہے جو فرسٹ تھری بائٹس ہیں یہ جمپ کی انسٹرکشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اوپی کوڈ ای بی ہے جمپ کی انسٹرکشن کا اوپی کوڈ ای بی ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈسپلیسمنٹ دی گئی ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ جو ایٹ بائٹس ہیں اس کے اندر آپریٹنگ سسٹم کا نام رکھا ہوا ہے اور ایٹ بائٹس کے بعد بایوس پیرامیٹر بلاک اسٹارٹ ہو رہا ہے بایوس پیرامیٹر بلاک کے اوپر جو فرسٹ ورڈ پڑا ہوا ہے آپ یہاں سے بی ایتھ آف سیٹ کو دیکھیں سیکنڈ لائن کے اوپر جو فرسٹ آف سیٹ ہے وہ ایٹ ہے جس کی ویلو یہاں پہ آپ کو فورٹی نائن نظر آ رہی ہے اسی طرح سے ایٹ نائن اے اور پھر بی بی آف سیٹ کے اوپر جو بائٹ پڑا ہوا ہے اس کی ویلو آپ کو زیرو زیرو نظر آ رہی ہے اس آف سیٹ کے اوپر انفیکٹ ایک ورڈ پڑا ہوتا ہے اگر اس پورے ورڈ کی ویلو لیں تو زیرو ٹو ڈبل زیرو یہ ویلو بنتی ہے zero two double zero indicate کر رہا ہے بائٹس پر سیکٹر تو اس کا مطلب ہے ایک سیکٹر کے اندر یا ایک بلاک کے اندر ٹو ہنڈریڈ ہیگز بائٹس ہیں ہنڈریڈ ہیگس کا مطلب بنتا ہے five hundred and twelve bytes ہے اسی طرح سے جو نیکسٹ بائٹ ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے سیکٹرز پر کلسٹر کہ ایک کلسٹر میں کتنے سیکٹرز ہیں تو یہاں پہ آپ یہ ویلو دیکھ سکتے ہیں ون ہے اس کے بعد ایک ورڈ پڑا ہوا ہے یہ ورڈ آپ کو بتا رہا ہے نمبر آف ریزروڈ بلاکس یا نمبر آف ریزروڈ سیکٹر جس طرح ابھی ہم نے لیکچر کے اسٹارٹ میں بات کی ہے جہاں پہ لاجیکل ڈرائیو اسٹارٹ ہو رہی ہے لاجیکل ڈرائیو کے اسٹارٹ میں فیو بلاکس ریزروڈ ہیں اور یہ ایٹ لیسٹ ون ہونے چاہیے for boot block number of blocks بھی کبھی کبھی ریزرو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے لیکن اس پرٹیکولر کیس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک ہی بلاک ریزرو ہوا ہوا ہے کیونکہ اس جگہ جو ورڈ ہے اس کی ویلیو بن رہی ہے زیرو زیرو زیرو ون یہ ای آف سیٹ کے اوپر سچویٹڈ ہے اس ورڈ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیکسٹ بائٹ ہے اس کی ویلیو ٹو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے number of FAT copies FAT کی کتنی کاپیز پڑی ہوئی ہیں پھر اس سے جو نیکسٹ ورڈ ہے اس کی ویلیو یہاں پہ بن رہی ہے زیرو زیرو ای زیرو یہ نیکسٹ ورڈ کی ویلیو بنتی ہے یہ ورڈ انڈیکیٹ کر رہا ہے number of entries in the root directory اس کا مطلب ہے روٹ ڈائریکٹری کے اندر اتنی اینٹریز پلیس کی جا سکتی ہیں ہر اینٹری کا سائز 32 ٹو بائٹس ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ پوری روٹ ڈائریکٹری کا سائز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یا یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ روٹ ڈائریکٹری کو کتنے بلاکس ایلوکیٹ کیے گئے ہیں اس کے بعد جو ورڈ ہے اس کے اندر ویلیو بڑی ہوئی ہے زیرو بی فور زیرو یہ ورڈ بتا رہا ہے کہ کتنے اسمال سیکٹرز ہیں اسمال سیکٹرز ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر سکسٹین بٹ کے اندر ٹوٹل نمبر آف سیکٹرز جو ہے وہ اسپیسیفائی کیے جا سکتے ہیں تو ہم اس کو اسمال سیکٹر کہیں گے اگر سکسٹین بٹ کے اندر نہیں کیا جا سکتے تو ہیوج سیکٹر کہیں گے اس کیس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ اس کے اندر اسمال سیکٹرز ہیں اس ڈسک کے اوپر جو ٹوٹل نمبر آف سیکٹرز ہیں وہ six five five three five سے ایکسیڈ نہیں کرتے اس سے کم ہے ٹوٹل نمبر آف سیکٹرز جو اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ زیرو بی فور زیرو ہے کیونکہ یہ فلاپی ڈرائیو ہے اس سے جو نیکسٹ بائٹ ہے وہ ہمیں میڈیا ٹائپ بتا رہا ہے اس بائٹ کے اوپر ویلو پڑی ہوئی ہے ایف زیرو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ فلاپی ڈسک ہے اس سے جو نیکسٹ ورڈ ہے اس ورڈ کے اندر ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک فیٹ کی کاپی کتنے بائٹس آکوپائی کر رہی ہے ڈسک کے اوپر اس ورڈ کی ویلو بنتی ہے زیرو زیرو زیرو نائن تو اس کا مطلب ہے ایک فیٹ کی copy nine hex bytes occupy کر رہی ہے اور دونوں کاپیز مل کے totally eighteen decimal blocks occupy کریں گے یہاں پہ یہ ویلیو نائن انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ نائن بلاکس آکوپائی کر رہی ہے ایک سنگل کاپی پھر اس سے جو نیکسٹ بائٹ ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک سیکٹر کے اوپر ایک ٹریک کے اوپر رادر ٹوٹل کتنے سیکٹرز ہیں یہ ویلیو یہاں پہ 12 ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ایک ٹریک کے اوپر 12 ہیگز سیکٹرز ہیں اس سے جو نیکسٹ ویلیو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ بھی ایک ورڈ ہے اس ورڈ کی ویلیو آپ دیکھ سکتے ہیں 0002 ہے یہ ورڈ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ہیڈس کتنے ہیں جس طرح آپ فلاپی ڈرائیو کے آرکیٹیکچر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں فلاپی ڈرائیو کے اندر ٹو ہیڈز یوز ہوتے ہیں اس سے زائد ہیڈز نہیں یوز کیا جا سکتا ہے اور ڈبل سائڈڈ ہوتی ہے اس لیے ٹو ہیڈز ہوتے ہیں سنگل سائڈڈ نہیں ہوتی پھر مور اوور اس کے بعد ایک ڈبل ورڈ آ رہا ہے یہ ڈبل ورڈ یعنی کہ فور بائٹس یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ total number of hidden blocks کتنے ہیں اس ڈسک کے اوپر اس ڈسک کے اوپر کوئی ہڈن بلاک نہیں ہے کیونکہ اس ڈبل ورڈ کی ویلیو زیرو ہے اسی طرح سے نیکسٹ ایک اور ڈبل ورڈ ہے یہ number of large sectors define کر رہا ہے کیونکہ یہ جو ڈسک ہے اس کا سائز کم ہے اس کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف بلاکس ہیں یہ سکسٹین بٹس کے اندر ریپرزینٹ کیے جا سکتے ہیں اس لیے نمبر آف لارج سیکٹرز جو ہے وہ زیرو ہے تو اس لیے ان فور بائٹس کی ویلیو بھی آپ کو یہاں پہ زیرو نظر آ رہی ہے اس کے بعد یہ ڈسک جس ڈرائیو کو بلونگ کرتی ہے اس ڈرائیو کا فزیکل نمبر یہاں پہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے ایک بائٹ کے اندر نیکسٹ بائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بائٹ کی ویلیو زیرو ہے اور یہ زیرو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ریموویبل ڈسک ہے اے ڈرائیو ہے اس کے بعد ایک اور بائٹ ہے آپ کو بتایا کہ یہ بائٹ ریزروڈ ہے اور اس کے بعد ایک اور بائٹ ہے یہ بیسکلی اس کا سگنیچر ہے اس کی ویلیو 29 ہے اس کا 29 ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے یہ کوئی ونڈو بیسڈ فارمیٹ ہے پھر یہاں سے جو آن ورڈس فور بائٹس ہیں یہ فور بائٹس ایک یونیک والیوم سیریل نمبر ہے آپ جب ڈسک کو فارمیٹ کرتے ہیں تو اس کو یہ ایک یونیک نمبر اسائن ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ویلیو جو ہے یہاں پہ two A eight seven six zero E one بن رہی ہے اس کے آگے جو الیون بائٹس ہیں یہ اس کا والیوم لیبل ہے آپ جب بھی ایک ڈس فارمیٹ کرتے ہیں تو اس کو ایک والیوم لیبل بھی اسائن کر سکتے ہیں تو ان 11 بائٹس کے اندر وہ والیوم لیبل اسٹور کیا جاتا ہے اور اس سے آگے ان 11 بائٹس کے بعد 8 بائٹس ہیں جو کہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ کس طرح کا فائل سسٹم ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ موسٹ کالم کے اوپر کہ جو ویلیو اس کے اگینسٹ ڈسپلے ہو رہی ہے وہ فیٹ 12 ہے فیٹ ٹویلو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک فیٹ بیس سسٹم ہے اور ٹویلو بٹ فیٹ اس کو مینج کرنے کے لیے یوز کی جا رہی ہے ابھی جو آپ کو ایگزامپل دکھائی ہے اس کے اندر آپ کو کچھ ڈم دکھایا گیا ہے جس کے اندر آپ بایوس پیرامیٹر بلاک کی آپ نے ویلیوز بھی ریڈ کر کے دیکھی ہیں وہ کیا ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان ویلیوز کی مدد سے ہم ویریس ڈسک کے پیرامیٹرز کس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو total number of logical sectors ہیں ان دس ڈرائیو وہ بی فور زیرو ہیں یہ بنتا ہے ٹو ڈبل ایٹ زیرو اور بائٹس پر سیکٹر جو ہیں فائیو ہنڈریڈ اینڈ ٹویلو ہیں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں یہ ویلیو جو ہے یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے for DOS based systems moreover sectors per cluster ہم نے دیکھا کہ ون ہے یعنی کہ ایک کلسٹر کے اندر صرف ایک ہی بلاک ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس ڈسک کا سائز بہت اسمال ہے کیونکہ فلاپی ڈرائیو ہے مور اوور جو اس لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں جو انفر کر رہے ہیں کہ کلسٹر کا سائز کیا ہوگا کلسٹر کا سائز 512 ہے یہ of course value BIOS parameter block کے اندر کہیں بھی گیون نہیں ہے ہم یہ صرف سمپلی اس طریقے سے انفر کر رہے ہیں کہ ایک کلسٹر کے اندر صرف ایک سیکٹر ہے اور ایک سیکٹر کا جو سائز ہے وہ 512 ہنڈریڈ بائٹس ہے اس کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے لیے جو فائل سسٹم یوز کیا جا رہا ہے وہ 12 بٹ فیٹ ہے لیکن آپریٹنگ سسٹم اس طریقے سے الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ یہ فیٹ ٹویلو ہے یا فیٹ سکسٹین ہے آپریٹنگ سسٹم کے پاس ایک اور طریقہ ہے آگے چل کے وقت کے ساتھ ہم اس طریقے کو بھی ڈسکس کریں گے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو فیٹ کی کاپیز ہیں وہ ٹو ہیں ان سرٹن کیسز ٹو سے زائد بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس پرٹیکولر ڈسک کے لیے فیٹ کی جو کاپیز ہیں وہ ٹو ہیں اور سیکٹرز پر فیٹ نائن ہیں یعنی کہ ایک فیٹ کی کاپی نائن بلاکس آکوپائی کر رہی ہے جس طرح سے ہم نے فائل سسٹم کی نیٹمی ڈسکس کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹارٹ میں ریزروڈ سیکٹرز ہیں کچھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس پرٹیکولر ڈرائیو کے لیے جو ریزروڈ سیکٹرز ہیں وہ ون ہیں تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو فرسٹ فیٹ کی کاپی ہے یہ کون سے بلاک سے اسٹارٹ ہوگی یہ بلاک ون سے اسٹارٹ ہوگی جو بلاک زیرو ہے اس کیس میں بوٹ بلاک ہے اور وہی ریزروڈ بلاک ہے اور اس بلاک سے آنورڈس فیٹ کی پہلی کاپی اسٹارٹ ہوگی تو اس لحاظ سے فیٹ ون کے بلاکس کا اسٹارٹنگ ایڈریس کیا بنتا ہے اس کا ایل ایس این ایڈریس کیا بنتا ہے وہ ون بنتا ہے اسی طرح سے جو سیکنڈ فیٹ کی کاپی ہے اس کا ایڈریس ہم سمپلی کس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں number of reserve sector plus the size of first FAT copy in sectors دونوں فیٹ کی copies nine nine blocks occupy کر رہی ہیں تو اس طرح سے ون پلس نائن آپ کے پاس ٹین آ جاتا ہے تو ٹین ایل ایڈریس ہے فیٹ کے فرسٹ بلاک کا فیٹ کی سیکنڈ کاپی کے فرسٹ بلاک کا اب یہ کاپی بھی آف کورس مزید نائن اور بلاکس آکوپائی کرے گی یہ سیکنڈ کاپی کے بعد جس طرح سے ہم نے انیٹمی میں دیکھا تھا کہ روٹ ڈائریکٹری اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے روٹ ڈائریکٹری کا اسٹارٹنگ بلاک نمبر کیا ہوگا اس کو ہم سمپلی اسی طریقے سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں reserve sector plus two the size of FAT this is equal nine which is equals to nineteen moreover ہم نے یہ بھی دیکھا کہ روٹ ڈائریکٹری کے اندر ٹوٹل کتنی اینٹریز ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ ای زیرو اینٹریز تھی یہ بنتا ہے two twenty four in decimal اب اگر ٹو ٹوینٹی فور اینٹریز ہیں ہر اینٹری 32 بائٹس آکوپائی کرتی ہے اگر 32 بائٹس آکوپائی کرتی ہے تو تمام انٹریز کتنے بائٹس آکوپائی کریں گی 224 twenty four into thirty two یہ ہمارے پاس ویلیو آئی سیون ون سکس ایٹ تو ان تمام انٹریز کو سٹور کرنے کے لیے ہمیں seven one six eight bytes چاہیے اب seven one six eight bytes کتنے بلاکس بنتے ہیں تو آپ اس کو بلاک سائز سے ڈیوائڈ کر دیں گے بلاک سائز بھی ہمیں بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر گیون ہے 512 تو سیون ون سکس ایٹ کو فائیو ہنڈریڈ ٹویلو سے ڈوائڈ کریں آپ کے پاس فورٹین آیا تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو روٹ ڈائریکٹری ہے وہ فورٹین بلاکس آکوپائی کر رہی ہے آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو یوزر ڈیٹا ہے اس کے اندر جو سب سے پہلا کلسٹر ہے اس کی انڈیکس زیرو بھی نہیں ہوتی اس کی انڈیکس ون بھی نہیں ہوتی اس کی انڈیکس ٹو ہوتی ہے تو یوزر بلاک کے اندر جو کلسٹر نمبر ٹو ہے اس کا اسٹارٹنگ بلاک کا کیا نمبر ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلسٹر سے پہلے ریزروڈ بلاک ہے فیٹ کی فرسٹ کاپی ہے فیٹ کی سیکنڈ کاپی ہے اور روٹ ڈائریکٹری ہے یہ جتنے بلاکس آکوپائی کر رہی ہیں اس کا نمبر آپ ایڈ اپ کر دیں تو آپ کے پاس فرسٹ کلسٹر کا اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر آ جائے گا جو ریزروڈ uh, سیکٹر ہے وہ ون بلاک آکوپائی کر رہا ہے فرسٹ فیٹ کی کاپی نائن نیکسٹ فیٹ کی کاپی نائن اور جو روٹ ڈائریکٹری ہے وہ 14 بلاکس آکوپائی کر رہا ہے اس سارے کو ایڈ اپ کر دیں تو 33 بنتا ہے تو اس کیس کے اندر جو یوزر ڈیٹا ہے وہ block number 33 three L S thirty سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور اس لحاظ سے جو کلسٹر 2 کے اسٹارٹنگ بلاک کا ایل ایس این نمبر ہے وہ بھی 33 ہے اب اسی طرح سے جو اینڈنگ کلسٹر نمبر ہے اس کا بھی آپ ایل ایس این کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کا اسٹارٹنگ ایس این آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں سمپلی ہم نے دیکھا کہ اس کیس کے اندر ایک کلسٹر کے اندر کتنے بلاکس ہیں ون بلاک ہے تو اس کیس کے اندر اس لحاظ سے جو ٹوٹل نمبر آف کلسٹرز ہوں گے یا ٹوٹل نمبر آف بلاکس ہوں گے اس پوری ڈرائیو کے اندر وہ ٹو ڈبل ایٹ زیرو ہوں گے ٹو ڈبل ایٹ زیرو تو ٹوٹل نمبر آف بلاکس ہیں لیکن جو فرسٹ 33 تھری بلاکس ہیں وہ سسٹم بلاکس ہیں وہ کلسٹرس کے لیے نہیں یوز ہو رہے تو ٹو ڈبل ایٹ زیرو میں سے آپ 33 تھری سبٹریکٹ کر لیں آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی two eight four seven two eight four seven کو آپ ڈیوائڈ کر دیں with the number of sectors per cluster number of sectors per cluster آپ کو پتا ہے وہ ون ہے اس سے آپ اس کو ڈیوائڈ کریں ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس again value two eight four seven آ جائے گی اس کے اندر ون ایڈ کر دیں ون اس لیے ایڈ کر دیں کیونکہ کلسٹر نمبر ٹو سے اسٹارٹ ہو رہا ہے ون سے نہیں اسٹارٹ ہو رہا تو اس لحاظ سے جو ٹوٹل نمبر آف جو لاسٹ کلسٹر کا نمبر آئے گا آپ کے پاس وہ ٹو ایٹ فور ایٹ آئے گا تو اس لحاظ سے اس ڈسک کے اندر جو بالکل لاسٹ کلسٹر ہے اس کا number two eight four eight ہے تو اس کے اندر کوئی ایسا کلسٹر نہیں ہو سکتا جس کا نمبر اس ویلیو سے ایکسیڈ کرتا ہو پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر میڈیا ڈسکرپٹر ایف زیرو تھا جو انڈیکیٹ کرتا ہے یہ فلاپی ڈسک ہے اور ہیڈ نمبر ٹو تھا moreover number of hidden sectors اس کے اندر زیرو تھے جو والیوم آئی ڈی تھا وہ ہم نے دیکھا two A eight seven six C E one ہے اور اسی طرح سے والیوم لیبل جو تھا وہ بھی ڈسک کے اوپر اسٹور ہوا ہوا تھا اس کیس کے اندر وہ بلینک تھا ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر ایک فیٹ ٹویلو بیس سسٹم کے بوٹ بلاک کو ڈس اسمبل کیا جائے تو اس کے اندر کس طرح کی انفارمیشن ہمیں ملے گی اور اس انفارمیشن کی مدد سے ہم دوسرے ڈرائیو کے پیرامیٹرز کس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں فیٹ ٹویلو کے کیس میں یہ کمپیریٹیولی سمپلر تھا اب فیٹ سکسٹین کے کیس میں بھی ہم یہ چیز دیکھنا چاہیں گے اور کوئی اگزامپل لیتے ہوئے ہم یہ چیزیں فیٹ سکسٹین کے فائل سسٹم کے لیے بھی کیلکولیٹ کریں گے تو اسی طرح سے ہم نے ایک فیٹ سکسٹین بیسڈ ڈرائیو لی اور اس کے بوٹ بلاک کو ریڈ کیا اور بوٹ بلاک کو ریڈ کرنے کے بعد اس کا ڈمپ لیا ڈمپ لینے کے بعد ہم نے بوٹ بلاک کو اینالائز کیا ڈرائیو بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوئی اس کو انالائز کیا اور کچھ اس طرح کے ریزلٹس نکلے آئیے اس ڈمپ کو دیکھتے ہیں اب اس ڈمپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ تھری بائٹس ہیں یہ جمپ کی بائنڈری کوڈ ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ایٹ بائٹس ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح کا آپریٹنگ سسٹم ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے M S DOS five point O لکھا ہوا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے یہ ڈاس بیسڈ سسٹم ہے اس آپریٹنگ سسٹم کے لیبل کے بعد بایوس پیرامیٹر بلاک سٹارٹ ہوتا ہے بالکل سملر پیٹرن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بایوس پیرامیٹر بلاک کیا جو فرسٹ ورڈ ہے اس کی ویلیو 200 ہنڈریڈ ہیگز بنتی ہے 200 ہنڈریڈ ہیگز انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو number of sectors per number of rather bytes per sector ہیں وہ 200 ہنڈریڈ ہیگز ہیں اس کا مطلب ہے ایک بلاک کے اندر 512 ہنڈریڈ بائٹس ہیں مور اوور جو اس کے بعد نیکسٹ بائٹ ہے اس کے اندر ویلیو پڑی ہوئی ہے 08 یہ ویلیو انڈیکیٹ کرتی ہے number of sectors per cluster یا number of blocks per cluster اب یہ انفارمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں فیٹ 12 سے ڈفرینٹ ہے اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک کلسٹر کے اندر ایٹ بلاکس ہیں یہ انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم کلسٹر نمبر ایک سرٹن کلسٹر نمبر کے لیے اس کا اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر کیلکولیٹ کرتے ہیں جس طرح سے آپ آگے چل کے اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نمبر آف ریزروڈ بلاکس کتنے ہیں نیکسٹ ورڈ کے اندر جو ویلو پڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایٹ ہے زیرو زیرو زیرو ایٹ بنتی ہے اس کا مطلب ہے ریزروڈ بلاکس ڈسک کے اسٹارٹ پہ یا رادر ڈرائیو کے لاجیکل ڈرائیو کے بالکل اسٹارٹ کے اوپر جو بلاکس ہیں وہ ایٹ ہیں تو اتنے بلاکس ریزروڈ ہیں ان ایٹ بلاکس کے بعد فیٹ اسٹارٹ ہوگا اس کے بعد جو نیکسٹ بائٹ ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کتنی فیٹ کی کاپیز اس ڈسک میں اسٹورڈ ہیں اس کی ویلو ٹو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ سملرلی فیٹ کی ٹو کاپیز ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ بائٹ ہے نیکسٹ رادر ورڈ ہے اس کی ویلو ہے ٹو ہنڈریڈ ہیگس یہ ٹو ہنڈریڈ ہیگز یہاں پہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ روٹ ڈائریکٹری کے اندر فائیو ہنڈریڈ ٹویلو ہو سکتی ہیں یعنی کہ روٹ ڈائریکٹری کے اندر آپ five hundred and twelve files بنا سکتے ہیں یا folders in all five hundred twelve file and folders آپ روٹ ڈائریکٹری کے اندر کریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ورڈ ہے اس ورڈ کی ویلیو آپ کو زیرو زیرو نظر آ رہی ہے یہ زیرو زیرو کیوں ہے کیونکہ یہ نمبر آف اسمال سیکٹر ہیں اس کیس کے اندر یہ فیٹ سکسٹین بیس سسٹم ہے جو لاجیکل ڈرائیو ہے اس کا سائز لارج ہے لارجر دین فلاپی ڈرائیو ہے تو اس کے اندر جو نمبر آف ٹوٹل بلاکس ہیں وہ 16 بٹ کے اندر اسٹور نہیں کر سک کیا جا سکتے وہ 65535 فائیو فائیو تھری فائیو سے ایکسیڈ کر رہے ہیں اس لیے اس ورڈ کی ویلیو زیرو ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر لارج نمبر آف بلاکس ہیں جو کہ آگے والی لارج ہیوج بلاکس کی فیلڈ کے اندر جس سے آپ کو دیکھ کے پتا چلے گا کہ اس کے اندر ٹوٹل کتنے بلاکس ہیں اس کے بعد جو بائٹ ہے اس کی ویلیو ایف ایٹ ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کیا میڈیا ٹائپ ہے یہ میڈیا ٹائپ ہمیں بتا رہی ہے ایفیڈ کہ یہ کوئی فکس ڈسک ہے اور اس کے بعد جو ورڈ ہے اس کی value zero zero C C ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ number of blocks within FAT copy ایک فیٹ کاپی کے اندر ٹوٹل نمبر آف بلاکس کتنے ہیں یہ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سی سی ہیگز بلاکس ہیں پھر اس کے بعد جو ویلیو پڑی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ zero zero three F hex ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ number of sectors per track ایک ٹریک کے اوپر ٹوٹل کتنے سیکٹرز ہیں وہ تھری ایف ہیگز سیکٹرز ہیں پر ٹریک اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نمبر آف ہیڈز کتنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ورڈ کی value zero zero F F hex ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ total two fifty five F F hex heads ہیں اس کے بعد جو ڈبل ورڈ ہے اس ڈبل ورڈ کے اندر ویلیو پڑی ہوئی ہے zero zero zero zero zero zero three F یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے نمبر آف ہڈن بلاکس تو اس پارٹیشن uh, کے اندر نمبر آف ہڈن بلاکس جو ہیں وہ تھری ایف ہیں مور اوور آپ اس کے اندر جو نیکسٹ ڈبل ورڈ ہے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل نمبر آف بلاکس کتنے ہیں اس ڈرائیو کے اندر اس نیکسٹ ڈبل ورڈ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ total number of blocks within this drive ہیں double zero zero six five F five B یہ نمبر آف بلاکس ہیں in hex of this drive next جو بائٹ ہے یہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو ڈرائیو ہے یہ کس فزیکل ڈسک کو بلانگ کرتی ہے یہاں پہ ویلو ایٹی پڑی ہوئی ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ فرسٹ فکسڈ ڈسک کو بلانگ کر رہی ہے اس کے بعد جو ویلو ہے یہ زیرو ہے یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ ویلیو ریزروڈ ہے اور اس کے بعد جو ویلو یہ 29 نائن ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے جو ایک سگنیچر ہے اور انڈیکیٹ کرتا ہے یہ کوئی ونڈوز بیسڈ سسٹم ہے مور اوور اس کے بعد پھر جو ویلیوز پڑی ہوئی ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ سیریل نمبر کیا ہے نیکسٹ فور بائٹس کے اندر سیریل نمبر پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ الیون بائٹس کے اندر والیوم لیبل پڑا ہوا ہے اس کیس کے اندر دیکھ سکتے ہیں والیوم لیبل جو ہے یہ بالکل بلینک نہیں ہے یہ انیشلائز uh, ہوا ہوا ہے وتھ ویلیو نو نیم تو جب آپ لیبل کی کمانڈ یوز کریں گے تو آپ کو یہ پریویس لیبل جو شو کرے گا وہ نو نیم شو کرے گا یا جب بھی ڈی آئی آر کی کمانڈ یوز کریں گے تو ساتھ جب لیبل ڈسپلے ہوگا تو نو نیم کا لیبل ڈسپلے ہوگا اور اس کے بعد فائل سسٹم آئی ڈی ہے یہاں پہ اس آئی ڈی کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے یہ sixteen bit FAT based system ہے ابھی جو ہم نے ڈمپ دیکھا ہے اس ڈمپ کی مدد سے ہم سرٹن انفرینسز نکال سکتے ہیں اباؤٹ دا ڈرائیو پیرامیٹرز ہم نے دیکھا کہ اس ڈرائیو کے اندر ٹوٹل جو لاجیکل سیکٹرز تھے وہ six five F five B تھے اس ویلیو کو کنورٹ کریں ٹو ڈیسیمل تو یہ ویلیو بنتی ہے four one seven six two seven moreover ہم نے یہ دیکھا کہ number of bytes per sector five hundred twelve تھے اور جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلسٹر کے اندر ایٹ بلاکس ہیں اگر ایک کلسٹر کے اندر ایٹ بلاک ہیں تو ہم کلسٹر سائز کیسے کیلکولیٹ کریں گے جو ٹوٹل کلسٹر کا سائز اس لحاظ سے بنے گا وہ eight into five hundred twelve بنے گا یہ بنتا ہے four zero nine six moreover FAT sixteen system تھا اور فیٹ کی ٹو کاپیز تھیں اور جو فیٹ کی ایک کاپی تھی وہ سی سی ہیگز بلاکس آکوپائی کر رہی تھی جو کہ بنتے ہیں two hundred and four blocks اس لحاظ سے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ریزروڈ بلاکس ہیں وہ ایٹ ہیں اس لحاظ سے جو فیٹ کی فرسٹ کاپی ہے اس کے اسٹارٹنگ بلاک کا ایلیسن کیا بنے گا کیونکہ شروع میں ایٹ بلاکس ریزروڈ ہیں ایٹ بلاکس ریزروڈ بلاکس کے بعد فیٹ کی فرسٹ کاپی اسٹارٹ ہوتی ہے تو جو فیٹ کی فرسٹ کاپی ہے اس کا جو این اس کے جو فرسٹ بلاک کا ایلسن ہے وہ اس لحاظ سے ایٹ بنتا ہے اب یہ first copy C C hex blocks rather occupy کرے گی تو پھر کوشچن یہ ہے کہ سیکنڈ کاپی کہاں سے اسٹارٹ ہوگی اگر C C hex bytes FAT کی فرسٹ کاپی آکوپائی کر رہی ہے اور اس سے پہلے ایٹ ریزروڈ بلاکس ہیں تو سیکنڈ کاپی اسٹارٹ ہوگی eight eight plus C C hex یہ بنے گا ڈی فور اور یہ بنتا ہے ٹو ہنڈریڈ ٹویلو ڈیسیمل کے اندر تو اس لحاظ سے جو فیٹ کی سیکنڈ کاپی ہے اس کے فرسٹ بلاک کی L N logical sector number جو ہوگا وہ ٹو ون ٹو ڈیسیمل ہوگا مور اوور ہم نے اس کے اندر ایک اور چیز بھی دیکھی کہ جو روٹ ڈائریکٹری ہے وہ سچویٹڈ ہے سیکنڈ فیٹ کی کاپی کے بعد اب سیکنڈ فیٹ کی کاپی کے بعد روٹ ڈائریکٹری کے فرسٹ بلاک کا ایل ایس ایل کیا ہوگا یہ آپ سمپلی اسی طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ایٹ بلاکس جو ہیں ریزروڈ ہیں اور اس کے بعد ایک فیٹ کی کاپی ہے اور دوسری فیٹ کی کاپی ہے دونوں فیٹ کی copies C C hex bytes occupy کر رہی ہیں تو اس لحاظ سے جو فرسٹ بلاک ہے of the root directory root directory کے فرسٹ بلاک کا ایل این بنے گا eight plus two into C C یہ آ جائے گی آپ کے پاس ویلو ون اے زیرو جو کہ فور ہنڈریڈ سکسٹین ہے یعنی کہ four hundred sixteen L S N کے ایل ایس این بلاک سے روٹ ڈائریکٹری اسٹارٹ ہو رہی ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ روٹ ڈائریکٹری آن ورڈس کتنے بلاکس آکوپائی کر رہی ہے بائی پیرامیٹر بلاک سے ہمیں یہ انفارمیشن ملی کہ یہ directory five twelve entries hold کر سکتی ہے ایک انٹری کا سائز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تھرٹی ٹو بائٹ ہوتا ہے اس انٹری کی ڈیٹیل ہم آگے چل کے دیکھیں گے لیکن ایک انٹری کا سائز تھرٹی ٹو بائٹ ہوتا ہے تو ٹوٹل جتنی بھی انٹریز ہیں فائیو ہنڈریڈ ٹویلو ہیں یہ کتنے بائٹس آکوپائی کریں گی یہ آکوپائی کریں گی five hundred into thirty two یہ بنتا ہے one six three eight four one six three eight four is the number of blocks جو نمبر آف بائٹس رادر جو کہ روٹ ڈائریکٹری آکوپائی کرے گی اب کوشچن یہ ہے کہ کتنے بلاکس آکوپائی کرے گی تو one six three eight four کو آپ ڈیوائڈ کر دیں with five hundred five hundred سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس تھرٹی ٹو آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ root directory thirty two blocks occupy کر رہی ہے اب اس لحاظ سے جو یوزر ڈیٹا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یوزر ڈیٹا کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے یا پھر جو کلسٹر نمبر ٹو ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اس کے فرسٹ بلاک کا ایل کیا ہے جس طرح سے ہم نے اناٹمی کو ڈسکس کیا ہے اس کے اندر فرسٹلی ایٹ ریزروڈ بلاکس ہیں ان ایٹ ریزروڈ بلاکس کے بعد سی سی بلاکس آ رہے ہیں for the first FAT copy پھر اگین سی سی بلاکس آ رہے ہیں for the second FAT copy اور سیکنڈ فیٹ کاپی کے بعد روٹ ڈائریکٹری آ رہی ہے روٹ ڈائریکٹری آکوپائی کر رہی ہے تھرٹی ٹو بلاکس یا ٹوینٹی ہیگز بلاکس اس لحاظ سے اس سارے کو ایڈ اپ کریں تو eight plus C C plus C C plus twenty hex آپ کے پاس جو ویلیو آتی ہے وہ اکولنٹ ہے ٹو فور فور ایٹ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ first four four eight blocks جو ہیں یہ سسٹم ایریا اور ان فور فور ایٹ بلاکس کے بعد یوزر ڈیٹا اسٹارٹ ہو رہا ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوزر ڈیٹا کے اندر جو فرسٹ کلسٹر ہے جس کی کہ انڈیکس ٹو ہوتی ہے اس کلسٹر کے فرسٹ سیکٹر کا L S N four four eight ہے مور اوور ہم نے یہاں پہ یہ بھی کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جو اس ڈرائیو uh, کے اندر جو لاسٹ کلسٹر ہے اس لاسٹ کلسٹر کی کیا انڈیکس ہوگی یہ اب کیسے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل اس کے اندر لاجیکل جو بلاکس تھے اس ڈرائیو کے اندر وہ four one seven six two seven decimal تھے پھر جو یوزر ڈیٹا تھا یہ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے یہ فور فور ایٹ سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ four one seven six two seven میں سے فور فور ایٹ سبٹریکٹ کر دیں تو یہ آپ کے پاس آ جائیں گے نمبر آف بلاکس جو کہ یوزر ڈیٹا کے لیے استعمال کیے جائیں گے اب اس یوزر ڈیٹا کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے ان ٹو کلسٹرس ایک کلسٹر کے اندر ایٹ بلاکس ہیں تو ان بلاکس کو کلسٹرز میں ڈیوائڈ کرنے کے لیے تو اس نمبر آف بلاک کو ایٹ سے ڈیوائڈ کر دیں جو کہ number of blocks user data کے لیے ریزروڈ ہیں یعنی کہ four one seven six two seven minus four four eight یہ یوزر ڈیٹا کے بلاکس آ گئے ڈیوائڈ بائی ایٹ یہ یوزر ڈیٹا کے کلسٹرز آ جائیں گے کیونکہ کلسٹر نمبر جو ہے وہ ون سے نہیں اسٹارٹ ہو رہا وہ ٹو سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو لاسٹ کلسٹر کی انڈیکس کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو اس ویلو کے اندر ون ایڈ کرنا پڑے گا تو ایسا کرنے کے بعد آپ کے پاس ویلو آئی five two one four eight تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس پارٹیشن کے اندر جو لاسٹ کلسٹر ہے اس کا ایڈریس بنتا ہے five two one four eight moreover اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ میڈیا ڈسکرپٹر ایف زیرو نہیں تھا ایف ایٹ تھا جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے یہ کوئی ہارڈ ڈرائیو ہے نمبر آف ہیڈس آپ نے دیکھے ٹو ففٹی فائیو ادھر انڈیکیٹ کر رہا ہے ہڈن سکسٹی تھری اور والیوم آئی ڈی بھی یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا two C A five B C three five تھا اور مور اوور لیبل بھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ نو نیم تھا اور اس کے علاوہ جو فائل سسٹم آئی ڈی تھا وہ فیٹ سکسٹین تھا جو کہ انٹیگیٹ کر رہا ہے کہ سکسٹین بٹ فیٹ استعمال کیا جا رہا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آ رہا ہوگا کہ بوٹ بلاک کو ریڈ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے جس طرح سے آپ کو بتایا ہے کہ بوٹ بلاک جو ہے اس کی این زیرو ہوتی ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پارٹیشن ٹیبل کے اندر آپ دیکھیں کہ بوٹ بلاک کا فزیکل ایڈریس ہے اور اس فزیکل ایڈریس کو آپ ریڈ کر لیں جو سروسز آپ کو بتائی گئی ہیں یا آپ یہ کیلکولیٹ کریں کہ کیا اس کا ایل بی ایڈریس ہے اور اس ایل بی ایڈریس کو آپ ریڈ کر لیں لیکن عام طور پہ فائل مینجمنٹ کے لیے اس طرح سے نہیں کیا جاتا فزیکل ایڈریسز کو نہیں یوز کیا جاتا رادر لاجیکل ایڈریسز کو جس کو کہ ہم نے ایل ایس این کا نام دیا ہے ایل ایس این کو یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کو ایک سرٹن ایل ایس این پتہ ہے تو آپریٹنگ سسٹم آپ کو کچھ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے جس کی مدد سے آپ اس ایل ایس این بلاک کو ریڈ کر سکتے ہیں یا رائٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس فنکشنز اویلیبل ہیں سی لینگویج کے اندر A B S read and A B S write ان فنکشنس کی مدد سے ہم بلاکس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور بلاکس کو رائٹ بھی کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فنکشنز کس طرح سے ورک کرتے ہیں ان کی ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں اس نیکسٹ سلائڈ کے اندر اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اے بی ایس ریڈ کا فنکشن ہے یہ یوز کیا جائے گا ٹو ریڈ اے بلاک جس کی آپ نے ایل ایس این کیا اور similarly A B S write اس کا ریورس آپریشن پرفارم کرنے کے لیے یعنی کہ یوز کیا جائے گا ٹو رائٹ اے بلاک جس کا کہ آپ نے ایل ایس این اسپیسیفائی کیا اے بی ایس ریڈ کا نیکسٹ آپ کو پروٹوٹائپ نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ پیرامیٹر ہے یہ ڈرائیو نمبر ہے اور یہ لاجیکل ڈرائیو نمبر ہے یہ فزیکل ڈرائیو نمبر نہیں ہے جس طرح سے ہم پریویسلی جب کسی فزیکل بلاک کو ریڈ کرتے تھے ایل بی انڈیکس اسپیسیفائی کر کے تو ہم فکس ڈسک کے لیے ایٹی ہیگس اسپیسیفائی کرتے تھے فرسٹ فکس ڈسک کے لیے اور فرسٹ ریموویبل ڈسک کے لیے زیرو کرتے تھے لیکن اے بی ایس ریڈ کے کیس میں اس طرح سے نہیں ہے آپ نے لاجیکل ڈرائیو نمبر اسپیسیفائی کرنا ہے لاجیکل ڈرائیو نمبر اب کیا ہے لاجیکلی اگر دیکھا جائے تو A is the first logical drive B is the second logical drive C is the third logical drive and so on تو اے کو جو لاجیکل ڈرائیو نمبر اسائن ہوا ہوا ہے وہ زیرو ہے بی کو ون سی کو ٹو اینڈ سو آن جو اس کا نیکسٹ پیرامیٹر ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر آف سیکٹرز آپ اسپیسیفائی کریں گے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے سیکٹرس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں in case of A B S read یا in case of A B S write آپ کتنے کو رائٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ پیرامیٹر ہے یہ ایک لانگ انٹ ہے اس کے اندر آپ اسپیسیفائی کریں گے سیکٹر کا ایل ایس این نمبر جس سیکٹر کو آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں یا رائٹ کرنا چاہتے ہیں یا جس سیکٹر سے آپ ریڈ رائٹ آپریشن اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا ایل ایس این نمبر اور آپ ساتھ بفر کا ایڈریس بھی اسپیسیفائی کریں گے ان کیس آف ریڈ جو آپ نے سیکٹرز اسپیسیفائی کیے ہیں ان سیکٹر سے ویلیوز ریڈ ہو کے اس کے کانٹینٹس ریڈ ہو کے بفر کے اندر اسٹور ہو جائیں گے ان کیس آف رائٹ جو آپ نے بفر کے اندر ویلیوز پلیس کی ہوئی ہیں وہ اسپیسیفائڈ سیکٹرز کے اوپر رائٹ ہو جائیں گی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی ایک سیکٹر کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ایل ایس این آپ کو پتہ ہے تو ایل ایس این کے تھرو اس کو ریڈ رائٹ کرنے کے لیے اے بی ایس ریڈ یا اے بی ایس رائٹ کا فنکشن یوز کیا جا سکتا ہے ہم نے بھی بوٹ سیکٹر کو اس فنکشن کی مدد سے ریڈ کیا اے بی ایس ریڈ کے فنکشن کے تھرو اس کی ویلیو ریڈ کی اور اس کے کانٹینٹس جو ہیں وہ ڈسپلے کیا مور اوور ہم نے کچھ ٹرانسلیشنس بھی پرفارم کی یعنی کہ ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ یوزر ڈیٹا کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ فرسٹ فیٹ کی جو کاپی ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے سیکنڈ فیٹ کی کاپی کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے یہ ساری انفارمیشن exactly اسی فارم کے اندر بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر اسپیسیفائڈ نہیں تھی لیکن اس انفارمیشن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو ویلیوز ریکوائرڈ تھیں وہ ساری گیون تھیں جو آپریٹنگ سسٹم ہے جس طرح سے ڈاس ہے یا ونڈوز ہے وہ بھی اسی طرح سے یہ ساری ٹرانسلیشنس پرفارم کرتی ہے یعنی کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ فرسٹ فیٹ کی کاپی کس ایڈریس سے شروع ہو رہی ہے ایک دفعہ وہ یہ ویلیو کیلکولیٹ کر کے اپنے ایک ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر اسٹور کر لیتی ہے یا پھر اس کو پتا ہوتا ہے سیکنڈ کاپی کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے یا پھر یوزر ڈیٹا کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے یا روٹ ڈائریکٹری کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے یہ ساری انفارمیشن اس نے کیلکولیٹ کر کے اپنے ایک ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر اسٹور کر لیا ہے اس لیے اس نے ایسا کیا تاکہ اس کو یہ ویلیو بار بار کیلکولیٹ نہ کرنی پڑے یہ جو ڈیٹا اسٹرکچر جس کے اندر وہ اسٹور کر رہی ہے ان ویلیوز کو یہ ڈاس کا ایک انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس ڈیٹا اسٹرکچر کو کہا جاتا ہے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک اب اوور ٹائم لوگوں نے اس ڈیٹا اسٹرکچر کو ایکسیس کرنے کا بھی طریقہ نکال لیا انفیکٹ آپ نے ابھی تک جتنی بھی سروسز ڈسکس کی ہیں یہ سروسز ویریس بکس کے اندر اور ویریس ڈاکومینٹیشنس کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں جیسے انٹرپٹ تھرٹین کی فلاں سروس کیا کرتی ہے انٹرپٹ سکسٹین کی فلاں سروس کیا کرتی ہے انٹرپٹ ٹوینٹی ون کی فلاں سروس کیا کرتی ہے ویریس بکس ویریس ڈاکومنٹیشنس کے اندر آپ کو یہ سروسز مل جاتی ہیں لیکن سرٹن ایسی سروسز ہیں جو کہ ڈاس یوز کر رہا ہے یا ونڈوز یوز کر رہی ہے وہ سروسز لسٹڈ نہیں ہیں ان سروسز کو کہا جاتا ہے ان ڈاکیومنٹڈ سروسز لیکن اوور ٹائم لوگوں نے اپنے ڈفرینٹ ٹولس کو یوز کرتے ہوئے ان سروسز اور ان سروسز کا جو فنکشن ہے اس کو ود ٹائم ڈسکور کر لیا انڈاکومینٹڈ سروسز ایسی ہیں جو کہ جو وینڈر ہے اس نے لسٹ نہیں کی اگر کوئی آپ ایسا سافٹ ویئر بناتے ہیں جو کہ ان سروسز کو یوز کرتا تو ہو سکتا ہے کہ after few versions of the same software جو وینڈر ہے وہ اس سروس کا استعمال چھوڑ دے اگر ایسا کیس ہوتا ہے تو آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ فیل کر جائے گا وہ سافٹ ویئر رن نہیں ہو سکے گا اس کیس میں جو وینڈر ہے وہ لائبل نہیں ہے لیکن اگر وہ کوئی لسٹڈ سروس کوئی ڈاکومینٹڈ سروس چینج کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا سافٹ ویئر جو ہے آپ نے جتنی محنت کی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے تو جو وینڈر ہے وہ لائبل ہوگا کہ وہ ایک فرسٹلی ایک سروس پرووائڈ کر رہا تھا لیکن نیکسٹ ورژن کے اندر وہ سروس نہیں پرووائڈ کر رہا اس لیے آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ بالکل یوز لیس ہو گیا تو ان ڈاکیومینٹیڈ سروسز ویسے تو یوز کی جا سکتی ہیں لیکن ان سرٹن کیسز میں ایسے کیسز کے اندر آ, ان کا یوز کرنے سے مے بی کوئی ڈرا بیک ہو سکتا تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ انڈاکومنٹڈ سروسز کو اوائڈ کیا جائے لیکن پھر بھی ہم ایک انڈاکومنٹ ایک انڈاکومینٹیڈ سروس کو ڈسکرائب کرنا چاہیں گے یہ انڈاکومینٹڈ سروس آپ کو ڈاس کے انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر کو ایکسس کرنے میں مدد کرتی ہے جس طرح ہم نے ابھی بات کی ہے کہ بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے یہ انفارمیشن ہم نے ٹرانسلیٹ کی اور اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ہم نے اس سے ویریئس پیرامیٹرز uh, جو ہیں انفر کیے اباؤٹ دا ڈرائیو یہی کام آپریٹنگ سسٹم کر رہا ہے اور جس ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر یہ انفارمیشن پلیس کر رہا ہے اس ڈیٹا اسٹرکچر کا نام ہے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک اس ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس جو ہے وہ آپ گیٹ کر سکتے ہیں تھرو این انڈاکومینٹڈ سروس اور اس ایڈریس کو گیٹ کرنے کے بعد یہ ساری کیلکولیشن آپ کو پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ ڈاس نے آلریڈی یہ کیلکولیشن پرفارم کی ہوگی اور آپ ڈائریکٹلی ان ویلیوز کو ریڈ کر سکتے ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ جو بایوس پیرامیٹر بلاک ہے اس کے انٹرنل کانٹینٹس کس طرح کے ہوتے ہیں اس کا کیا میننگ ہے اور اس کے انٹرنل کانٹینٹس کی مدد سے آپ کس طرح سے various other parameters about the drive infer کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک ایگزامپل لی of twelve bit FAT system اس کے ہم نے ڈرائیو پیرامیٹر اس کے ہم نے بایوس پیرامیٹر بلاک کو رادر ڈباگ کیا اس کا ڈمپ لیا اس کے اندر جو ویریس انفارمیشن پڑی ہے اس کو ہم نے ریڈ کیا اور اس انفارمیشن کے بیس کے اوپر ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ فرسٹ فیٹ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہوگی سیکنڈ فیٹ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہوگی روٹ ڈائریکٹری کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہوگی اور یوزر ڈیٹا کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہوگا اگر آپ ٹوٹل فائل سسٹم کو ڈسسمبل کرنا چاہتے ہیں تو یہ انفارمیشن بڑی وائٹل ہے بڑی امپارٹنٹ ہے کیونکہ فائل سسٹم سے ایسوسیٹیڈ جتنی بھی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس سسٹم ڈیٹا کے اندر پڑی ہوئی ہے سسٹم بلاکس کے اندر پڑی ہوئی ہے اور ان سسٹم بلاکس کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فیٹ کہاں پہ ہے اور روٹ ڈائریکٹری کہاں پہ ہے پھر یہ انفارمیشن یوزفل ہے یہ سسٹم ڈیٹا یوزفل ہے پھر ہم نے یہی کام آف کورس ایک FAT based sixteen bit FAT based system کے لیے کیا اور اس کے اندر دیکھا کہ اس انفارمیشن کے اندر تھوڑا سا چینج تھا کیونکہ سکسٹین بٹ فیٹ کی جو ڈرائیو تھی اس ڈرائیو کے اندر نمبر آف بلاکس زیادہ تھے وہ سکسٹین بٹس کے اندر ریپرزینٹ نہیں کیا جا سکتے تھے تو اس کے اندر لارج سیکٹرس کی جو فیلڈ تھی جو کہ ایک ڈبل ورڈ تھا وہ یوز کی گئی تھی نمبر آف بلاکس اسپیسیفائی کرنے کے لیے مور اوور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو ایک کلسٹر تھا اس کا جو سائز تھا وہ ایٹ بلاکس کے ایکولنٹ تھا اور سملرلی جو فلاپی ڈرائیو تھی اس کے اندر جو کلسٹر کا سائز تھا وہ ون بلاک کے ایکولنٹ تھا تو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ کلسٹر سائز جو ہوتا ہے وہ ویریبل ہوتا ہے اور ان پاورز آف ٹو ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر نمبر آف بلاکس ہوں گے اور جو نمبر آف بلاک ہوگا وہ ان پاورز آف ٹو ہوگا جو فلاپی کیس فلاپی ڈرائیو کا کیس تھا فلاپی ڈسک کا کیس تھا اس کے اندر جو ٹو کی پاور تھی وہ زیرو تھی یعنی کہ ون بلاک تھا in single cluster in case of sixteen bit FAT ہم نے دیکھا کہ ایک کلسٹر کے اندر ایٹ بلاکس تھے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے پاور آف تھری یعنی کہ ٹو کی پاور تھری اتنے اس کے اندر بلاکس ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے اگر ڈسک کا سائز کچھ اور بڑا ہوتا یا ڈرائیو کا سائز کچھ اور بڑا ہوتا تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا کہ مے بی جو اس کو ایک کلسٹر کے اندر بلاکس رکھنے پڑ رہے ہیں وہ مے بی سکسٹین رکھنے پڑ رہے ہیں کوئی ایسی ڈرائیو نہیں ملے گی جس کے اندر number of blocks within cluster جو ہیں وہ 10 ہوں گے یا 12 ہوں گے ہمیشہ پاورز آف 2 کے اندر ہوتے ہیں اگر 8 کے اندر نہیں وہ ساری اسپیس کو مینج کر سکتا تو پھر وہ 16 کو ٹرائی کرے گا اگر 16 کو بھی نہیں کر سکتا تو 32 کو ٹرائی کرے گا and so on next lecture کے اندر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ڈسکس کریں گے کہ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو کس طرح سے ایکسس کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر جو ویریس بائٹس ہیں وہ آپ کو کیا انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس انفارمیشن کو کس طرح سے ہم ریڈ کریں گے اس کے لیے ہم سرٹن ان سروسز کا یوز کریں گے جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ